عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی شرمگاہوں کو قطع کر کے اور ترک شہوت کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ راہبوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہیں اور دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جائیں نبی کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور پوچھا تو کہا کہ ہاں ہمارا ایسا قصد ہے تو رسول اللہ نے فرمایا لیکن دیکھو میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی رہتا ہوں عورتوں سے بھی نکاح کرتا ہوں راہب نہیں بنا پھرتا جو میرے طریقے پر چلا وہی میرا اور جو میرا طریقہ اختیار نہ کرے وہ میرا نہیں یہ روایت تفسیر ابن جریر قبری میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو مخفی عمل کے بارے میں بعض ازواج متحرات سے کچھ سوالات کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز عبادت گزاری کا حال معلوم ہوا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں اب سے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے کہا میں کبھی کسی عورت کے قریب نہ جاؤں گا یعنی نکاح نہ کروں گا کسی نے کہا میں فرش خاک پر سوؤں گا کبھی بستر پر نہ سوؤں گا یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جو میرے طور طریق سے ہٹ گیا وہ مجھ سے نہیں یہ روایت بخاری مسلم نیز مستد احمد اور ابن حبان کی ہے ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں گوشت کھاتا ہوں تو بہت شہوت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے تو یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر ڈالو لیکن یہ روایت ضعیف ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک لڑائی میں طویل عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارے ساتھ عورتیں نہ تھیں جب ہم کو رہنا دوبھر معلوم ہونے لگا ہے یعنی بغیر عورتوں کے تو ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا ہم خسی ہو جائیں یعنی خود کو ناکرا کر لیں کہ خواہش ہی پیدا نہ ہو یعنی جمع کرنے کی تو رسول اللہ نے منع فرمایا اور ہمیں ایک کپڑے یا ایک جوڑے مہر کے معاوضے میں ایک موقتی نکاح کی اجازت دی پھر عبداللہ رضی اللہ نے یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو لیکن یہ واقعہ نکاح متع کو حرام قرار دیے جانے سے پہلے کا ہے کیونکہ صحیح احادیث سے اس نکاح متع کے منسوخ ہونے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز تا قیامت تک کے لیے منع فرما دی اب اگر کوئی نکاح متع کرتا ہے تو وہ حرام اور زناکاری کاری کا ارتکاب کرتا ہے مصدرک حاکم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ پکی ہوئی کھیری کا تحفہ آیا لوگ مل کر کھانے لگے تو ایک آدمی مجلس سے ہٹ گیا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ شریک ہو جاؤ تو کہنے لگا کہ میں نے تو اس کے نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ آؤ کھا لو قسم توڑ ڈالو اور کفارہ دے دو پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں واقع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمانوں کا ہے وہ بھی اسی کے مشابہ ہے اور وہ اور یہ دونوں قصے اس بات کی دلیل ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ وغیرہ علماء کا مسلک ہے کہ جس نے اپنے اوپر کوئی طعام یا لباس یا عورتوں کو چھوڑ کر اور کوئی چیز حرام کر لی تو وہ حرام نہیں ہو جاتی اور اس کا کفارہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز اپنے اوپر حرام نہ بنا لو یہی تو وجہ ہے کہ جس نے گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دینے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن امام احمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی کھانا پینا لباس یا اور کوئی حلال چیز حرام کر لی تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس لیے کہ جب کوئی شخص قسم کے ذریعے ترک اپنے اوپر لازم کر لے تو جیسے قسم کا کفارہ لازم آتا ہے اسی طرح بغیر قسم کے مجرد تحریم سے بھی غیر لازم کو لازم قرار دینے کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جانا چاہیے جو کفارے کی صورت میں ہو سکتا ہے ابن عبا صدی اللہ عنہما نے بھی ایسا ہی فتویٰ دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول سے بھی یہی نکلتا ہے ارشاد ہے یا ایوہ النبی علم تحرمو اور فرمایا قد اللہ لکم تحلت ایمانکم یعنی اے نبی اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ پر حلال کر دی ہے اس کو کیوں حرام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرض کرتے ہیں کہ اپنی قسموں کو توڑ دو یہاں آیت مذکورہ بالا کے ذکر کے بعد یمین کے کفارے کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یمین کا ذکر نہ بھی ہو اور اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو بھی مستحق کفارہ ہونے میں بے منزل یمین ہی کے ہے واللہ عالم مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بعض بزرگ صحابہ جیسے عثمان بن مضعون اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارادہ کیا کہ ترک دنیا کر لیں گے خسی ہو جائیں گے یعنی خود کو ناکارا کر لیں گے تاکہ جمع کرنے کی حاجت ہی نہ ہو ٹاٹ کے سوا کچھ نہ پہنیں گے تو آیت مذکورہ اتری جس کے آخر میں فرمایا گیا کہ جس اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لا چکے ان سے ڈرو لا تعتدو کے معنی میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ مباحات کو اپنے اوپر حرام کر کے اپنے نفسوں پر تنگی نہ کر لو اور یہ بھی محتمل ہے کہ یہ مراد ہو کہ حلال کو حرام نہ بنا لو اور حلال سے فائدہ اٹھانے میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ حلال کو بھی بقدر کفایت ہی حاصل کرو زائد از ضرورت نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو و شربو ولا تصریفو کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں زائد از ضرورت نہ خرچ کرو فرمایا کہ مؤمن وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے نہ بخل کرتے ہیں بلکہ اعتدال کی روش میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے افراد کی اجازت دی ہے نہ تفرید کی اسی لیے فرمایا کہ لا تعتدو پھر فرمایا کہ ہر حالت میں حلال اور طیب کھاؤ اور اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کی اطاعت اور مرضی کی اتباع کرو مخالفت و عصیان یعنی نافرمانی سے باز رہو